سر ساتے ہیں پر ایک چودہ وقت سدال چھوڑے یہ بات کی ہے دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی یہاں کے بارے میں بھی اور آخر کے بارے میں بھی ذہن بن گیا کہ بس اپنی ذات والے ہاتھ میں لگانے اور دین کا ہاتھ ہو جائے دنیا کا اس سے اپنا اپنا مطلب سست ہو جائے گا حالانکہ سچی آواز مسئلہ کر کر جیسے بڑا وہ مصیبت کم نہیں ہو سکتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے اس طرح یا کو جب تک ٹھیک ادھر کیا جا رہے ہیں اس وقت تک زیادہ درست ہونا مشکل ہے اگر دوائی کی خرابی پر دوائی کسی میں آ پڑے تو پھر ہر کسی کی شکتی بھی شکتی ٹکٹ بھی چل جا رہے گی اس کے بعد اس دوائی کو بہتر بنانے کی صحیح کی جاری ہوگی ایک ایک چیز کا گرانی مسئلہ سروسہ چلا رہے ہیں جب کسی کو بچ مسئلہ بگڑا ہوا ہو تو اس کی دوست کی بدلا جب بگاڑی جا رہے تو اس دفائی بھی درست ہو جاتا ہے اور کسی کا سچی بھی درست ہو جاتا ہے گھر منگا میرے بھائی اور دوستوں بڑی دقت کی بات ہے یا پرم کاری کی بنا پر ہمارا ذہن انتقالی بن چکا ہے نیند کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں یا آگ کے بارے میں بھی اور آگ کے بارے میں بھی ذہن بن گیا کے پر اپنی ذات پر ہاتھ پہ لگا رہے اور نیند کا دنیا کا اس سے اپنا مسئلہ تو سو جائے گا آنا کہہ سکتی آباد پر دستخط کرنے سے بنا ہوا مصیبت کم نہیں ہو سکتی آنا کہہ سکتی آباد پر دستخط کرنے سے بنا ہوا مصیبت کم نہیں ہو سکتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے اس بڑی آواز کو جب تک ٹھیک نہ کیا جائے اس وقت تک سکتی آرات سونا مشکل ہے اگر اس خرابی پر کبھی طرح کسی کی شکتی بگڑتی پر جاوے گی اس کے بعد اس استعمال زندگی کو بہتر بنا کے صحیح کی جا رہی ہوگی تو ایک کا مسئلہ بھی بہتر بہتر ہوتا ہوتا چلا آئے گا چلا آئے گا جب کسی قوم گورجو پت کا استفادی کچرا پگڑا ہوا ہو جب کسی خبر بول گیا آپس میں تمہارے مسئلہ بگڑا ہوا ہو اور اس کی دوسری مساقیں لگائے جا رہے ہیں تو سے باہر بھی درست ہو جاتا ہے پالک کسی کا شکتی بھی درست ہو جاتا ہے بھی درست ہو جاتا ہے اور کسی کا جگہ بھی درست ہو جاتا ہے ہمارے غلط بھی ہوئی ہے یہ پتا تو کے کہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بڑا ہے ہمارے ایک ایک مچھلی بگڑنا اس مسئلے کے ساتھ تھوڑے سے آدمی مسئلے میں طاقت بگاڑ دیے تو سب سے بچائی اطمینانی درست ہو جائے بھائی تھوڑے سے آدمی اس مسئلے پر نکال دیے سارے ظاہر ہوتے ہیں سورج اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح نہیں ہے وہ بھی اسی کی مخلوق ہے سمجھ ہے نا بات جتنا سورج کی سورج اللہ کی مخلوق ہے جتنا سو جی کی نہیں ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے جب کرتے ہیں سورج سے روشنی ہیں اور جب کرتے ہیں جنم کر لیتے ہیں کسی اچھا اچھا آدمی ہی بن جاتا ہے بلکہ وہ آدمی اس طرح تک مخلوق ہے اس کی موت بھی تک مخلوق ہے جب اللہ پاک مدد چاہتے ہیں تو بہت میں آ جاتی ہے اسی طرح عزت عزت اور پاک وغیرہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے ہم کرنے سے پیٹ کا مزہ نظر آتا ہے اس دنیا میں جو بچہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے مخلوق کی جیون خالی نہیں بن جاتی ہے مخلوق کی جیون میں خالی نہیں بن جاتی جو اپن چیز کو بنانے والا ہے دوسری چیز کو بھی وہی بنائے گا کسی مخلوق کو مخلوق میں سے ظاہر ہو سب دیکھ کے پھر مخلوق میں ٹائم خرچ ہوگی تو مسئلہ بگڑے گا روٹی کھانے میں پیٹ بھرنا نہیں ہے ہاں، باتے ہیں کہ کبھی میری تھی روٹی کھاتے میرا جمکہ دکھ جاتا تھا اور پیٹ نہیں بنتا تھا جو کچھ بھی ہے زمین سے لے کے آس پاس تک اور جو موجود ہے اور جو آگے آنے والا ہے ساری چیز ساری چیز کے مخلوق ہے اور سارا آواز بھی اسی کے مخلوق ہے تو بس جب کچھ لینا ہو اس کے لیے اللہ پر ہی بات نفرت کی جائے سے میں اسے دینے کے لیے اللہ پر نفرت کی اگر خواب سے گھبراہٹ ہے تو میرا اللہ پاک سے پیدا کیا جائے اگر خواب سے گھبراہٹ ہے تو پاک سے پیدا کیا جائے اس جس خواب کو اللہ پاک سے گھماؤ گے وہ ہمیشہ گرے رہ جا رہے ہیں اور اگر مخلوط پر اکثر کر کے کوئی چیز حاصل کری تو وجود اس کا بھی اللہ سے پیدا کرنے سے ہوگا مخلوط کے واسطے سے آنے کی صورت میں وہ فادی ہوگی آبادی ہوگی جو چیز اللہ سے رہنے پر یہ مخلوق سے لے تو بہت ہی پچھتانا پڑے گا اس لیے کہ مخلوق میں تو مخلوق مخلوق میں سے آئے گی اور پانی ہوگی اس کے برابر جو اللہ سے آئے گی ہمیشہ کے لیے ہوگی لاج اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تمام سائن کو صرف ایک ہی نہ عبارت верит, Яков. دروازے جامع ہے اگر اللہ کے چیز کے لیے جان کمانے والوں کی اقدار پڑے تو اس پر اس چیز کو چونکہ ساری مخلوقات اللہ کی نام سے وابستہ ہے ہماری مخلوقات اللہ ہی کی طرف سے جب یہ بات ہے ان چیزوں کو پوری طرح مخلوق میں اللہ پاک کا یقین پیدا کرنے کے لیے ٹھوکرے کھائے اور راتوں کو ہم نے پوری طرح کے لیے آزادی سے دعائیں آواز دوسروں واپس ہو جائے گی میں میں سمجھائی بات پھر دیکھو اللہ میں سوچتا ہوں ہمارا کام کیا ہے ضرورت کم کرنا سر کی محنت کو اپنی محنت بنانا اس والی محنت ہوگی اور روح کے لیے ہوگی وہ اپنے جدیدی طور پر لباس میں بھی دارا کرتا ہے اور گلے پیزا کرتا ہے کھانا را چلاتا ہے پورے پیزا چیزیں بنتا ہے کاروبار کرتا ہے پیزا باہر والی محنت کریں گے ہدایت آئے گی پکی تھکی بات ہم نے والی محنت کو ہم محنت نہیں بنایا اب ہمارا کریے محنت کو سامنے کھینچے رکھیں اور کریں گے کیا طریقہ ہے سب سے پہلے میرے دوستوں یقینوں یقینوں یقینوں کو کی تبدیلی تبدیلی کے میں تبدیل آئی اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے کہتے ہیں پورا کریں گے جب ہوگا نہ پور سے ہوگا نہ بات سے ہوگا کسی حکومت سے ہوگا نہ نہیں ہوگا ہاں یہ بات وجہ ہے ہمارے ساری دنیا میں پورا تین آزاد ہے آزاد کرو گے تو آپ کن کچھ سالوں کے ساتھ یہ باپیہ آپ کو سدھارتا ہوں سب میں بہار میں اس سے پہلے جی میں ختم ہوئی اور کر کے سے قتل کیا قتل کیا ان کے بعد بہار میں مسلمانوں کا بگیا پھر کبھی گیا اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ جہاں حضور کی کب کھانے لگے انہوں نے کہا تم شدی ہو جاؤ سب جگہوں پہ جب کسی آدمی آدمی کو بھجوایا جب وہ گئے پہنچے جگہ پہ گئے وہاں پہ یعنی یہ سب زندگی بھی پاکستان میں گیا لوگ تو سارے کے سارے ہندوستان چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں لیکن جب یہ جماعت نہیں گئی ہیں جب یہ تو آئی ہے یہ تو یہی ہے شہروں نے کام کیا تو دیہات دیہات میں چلیں گے ہندوستان چکا تھا نکلو نکلو نکلو نکلو نکلو یہ نکالتے رہے پھر میں بھی جمع دیکھے دیکھے چلا راستے میں میں ناسے بھی میں نے دوسرے کے جمع والوں سے دیکھو آپ اللہ یقین رکھو ان ہندوستھو کہ آپ زندگی بہت نہیں ہے یہ متنا مطلب کیا یہ تم نیت کرو ان سے سکھو مت جنت میں لے کے جانا ہے تو اگر یہ کرنے میں کرنے تو کہنا جنت میں لے جانا ارے بھائی یہ تو میرے دعوا کی لوگ ہے مجھے تو خبر نہیں ہے ارے بات چوک ہے اور کچھ آبادہ ہوئے ہیں تو صبح کو وہاں سے گاڑی سے کی دنیا جیسے کہ کچھ دیتے نے گاڑی ٹھہرا دی اور اشارہ کر دیا اب سیکھو دادا تو مسلمانوں کو نکال نکال گیا قدر قدر شروع کیا کبھی انسان اور سب سوایا ہو کر گیا اللہ نے ہمارے سامنے کو سلایا کہ ذکر میں لگ جاؤ اب سیٹوں کے نیچے آ جاؤ اب سیٹوں کے نیچے ذکر کرتے تھے جب انہوں دیکھ لیا گاڑی صاف ہو گئی تو گاڑی چل گئی راستے میں تیرہ نگر آبادی گاڑی کو دیکھا گیا کہ کوئی مسلمان باقی تو نہیں رہا لیکن اللہ ایسا تھا کہ وہ ہمارے جمبے کے حساب آتے ہیں کہ تم اس طرح دیکھا ہو گاڑی کوئی مسلمان تو نہیں باقی رہیں گے اور کوئی دیکھ وہ دیکھا ہو تو ہمارے جمبے کو ادا پر چھوڑا دیتا اور میں اب آپ کے پہنچ کر پہنچ گئی اللہ نے عبادت فرمائے یہاں آئے تو جہاں خبر بھکاری صاحب ہو گئے سارے کام کرنے والے دن نے ہمیں دیکھنے کی نیلا بنا کے سب نظارے جمع کر دیا یہاں سے یہاں چلا چلا چلا ہوتا ہے کشمیر کا کبھی کشمیر جی کا رہے شو آ رہے اور مسجد خاصی ہو رہی تھی کبھی جب آزادی اور ہم کوشش کریں گے اکثریت کے نیت میں تو اس لیے تو کہ پاکستان کی حفاظت کی تو ہوئی اس کا آباد کرتی تیرے ساتھ کے سی ہو گیا زب نہیں بنتے ایک بھی سمجھ مانگے میں لوگوں نے اس پتوں کے چلانے سیکھنے شروع کی جیسا کہ آدھا کچھ بھی جامع آدال کچھ بھی جام تبدیل کیا ساتھیوں سے نکلتے ہیں جب چھوٹے کیسے ہوئے ایک ہوتے معذور ہو گئے بہادر تو کوئی پکڑ نہیں ایک دشمن جو کرنے والے ہوتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ایسے کرتے نہیں وہ ہے مشہور بار مشہور بار پر دے جائیں ہم تو کو چھوٹے آدمی چھوٹے ہوئے جسے میں دادا میں لگا دیا ہم خاص کرتے رہے مگر ہم آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے رہے اپنے آپ کو اوروں سے اچھا رہ سمجھے اگلی بات یہ ہے Aber die Idee, die wir, Herr نماز کے اور نماز کا صحیح بنانے کا عمل کہ اس سے ملک اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں انعام انعام کو لے جایا جائے تاکہ ہمارا ہمارے رواج میں آ جائے تو اس میں کوشش کریں گے کہ دعائیں سے قبول ہوگی جس امبیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ راتوں کو عورتیں دعائیں مانگیں Sache ස්වභාවික جو اچھا ہے پڑھ گئے تو بابا کے پاس آپ یہ ہے میرے دوست دیکھو جہاں چیز ہے ارے مجھے لاہور میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کا بڑا کام بنایا یہ دیکھیں ساری دنیا کے لوگوں نے ان والی محنت بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان کا پیسہ خرچہ ہی نہیں کر دیا کہ سب کے لوگ اللہ کی اللہ سے ہوگا خیر سے نہیں ہوگا اب جب جب یہ کہو گے ہو گے اعتبار کی خوب کر دیا میرے دوستو اب سارے کے سارے کا پریشان ہو گئے نا یار ساری دنیا میں پورے دین کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمارے میں خوبی ہے نہیں سمجھے کیا کرے اللہ پاک نے اس کا راج بتایا کہ کرو ذمہ داری ہماری سارے آدم کی جیسے محنت کرنی چاہیے جیسے محنت نہیں تو ہم آپ کرتے کہتے ہیں جو استقبال کا راضی پکڑے گا اللہ تعالیٰ تنگی میں تحقیق میں سے راستہ نکالے گا اب آپ اللہ آپ کو مہربانی کر کے یہ دیکھو سارے لاہور شہر میں سے کتنے لوگوں نے یہ کام اپنا کام بنایا یعنی ایسی محنت کریں گھر کام ہر پاس میں لوگ اللہ کی طرف ہے کی ہے جی ابل کے تین رو ہی کپا میں نہ جانا الگ نہ جا رہا ہے جا عمل میں اور اس عمل کو الگ دھیان سے کرے دقت نہیں جلپ سے کرے کچھ بھی کریں اور بھی نکال کریں سارے کرے سر بات کر نہیں آگے میں لیکن ہمارے میں کہ آدمی آدمی آدمی آدمی نے دس بیس بیس بولنے آگے چھو اللہ پاک کے بیٹی کے میں سارے آرٹ کے دروازہ ہو گا کیوں کہ کیا اٹھتے ہیں سارے کے سارے میرے پاس جاتے تھے ہمارے بچہ ٹیلو اس سخت میں سن بیٹھے لوگ یہ سخت ہی ہوگا یہ سخت ایسا کرنے میں اور جو ہوگا وہ ویسا کچھ ہوگا کار خانوں سے نہیں ہوگا وجہ کمر سے نہیں ہوگا سمجھے موجوں سے نہیں ہوگا یہ موجے ہیں اس پر آ جائیں لوگوں میں جلد ہوتا ہے اللہ سے ہوگا تمام سرگندی کے اندر ہوگا سارے ساجد اس پر آ جائیں کاروبار چلا گیا دیکھے دیکھے ساری دنیا کے مسلمان اس کو آگے کے لیے آگے اللہ سے ہوتا ہے نیچے کے سے ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا جو مدد مطلب ندیوں کے ساتھ ہوئی تو مدد مطلب کے ساتھ ہوئی وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گی دعوت دے میں دعوت میں کیا بھی دے گا یہ دوستوں اس کے سزائی کی تعریف کریں سزائی سے متاثر ہو کے کریں یہ نہیں جیبا کر یہ نہیں بات نہیں یہ ہمارا کام ہے بولے لاؤ شہر کو بتانا ہے شہر میں نہیں دنیا کو ہے ابھی تو تبھی ادا کار کر کے ساتھ دیکھو بات یہ نہیں ہے تو سب کو بھی ہے اور اس وقت جبھی اور جب بہت سے کام جب ہو جائے جب بہت سا کام جب ہو جائے تو میں سب سے زیادہ بہت اچھا کام ہے اللہ آخر ہر انسانی ہر کام کے اتر ہر کام کر سکتے ہیں اس میں کمی بھی ہے ایک منٹ میں ایک کام کر سکتا ہے سب کو ایک مسئلہ ایک کرے گا چلیے سب سے آپ جو ہے تب اس کو کریں گے کاموں کو نہیں کر سکیں گے پہلے چار اس کو کریں گے اس کے بعد کریں گے اس کے بعد کریں گے اب بہت سے کام رہ جائیں گے ادھر کاموں کو کر دے گا فکر ہو ہماری یہ ضروری ہے ایک تو امت کو امت کو پہلے میں لانا امت میں لانے کے بعد ساروں کا جذبہ یہ ہے ساروں کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں اردو سرکتی کے ساتھ آپ جانتے نہیں ہیں علی گڑھ یہ تو دبا ہے نظام الدین میں یہ ہمارے مسائل طلبا مسائل اور ہیں مسائل اور ہیں سب سوال کے مسائل اور ہیں ایسا مسئلہ ہے تو کہیں یعنی ایک مسئلہ ہے پیدائیں گے میری کرام پیدائیں گے یہ ترتیب میں کرتا ہوں اور زندگی کے شعبوں میں چھٹو یہ تیقہ بتا دیا کیا ہے یقینوں کا بدلنا عبادات کا صحیح نیج میں لانا لوگوں سے کیا کرا کی مشق کرنا جس کے لیے ان وہ بگڑے لیکن جس کے دائر قائم کرنا یہ تیسرا بدل جائے آپ کیا ہوا مطلب کیا ہے مطلب ہے محمد سے یہ سے کہ بے نسبہ آ جائے تو یہ میں پہلے یہ چیز صحیح کرتے رہوں گا یہ بات آپ نہ ہوگا تمہارے کے مش کرنا ہوگا اور ان میں کیا ملے گا یہ تعلیم کر کے قائم کیے جائیں گے یہ کر کیا جائے گا پابندی سے جی صبح شام کو میں آئیے یہ بات ہے ہم سارے کے سارے کریں اس بات کہ سب سے پہلے یہ ہمارے پہلے کریں گے اور دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کو ان کا آن بائیں گے پہلے یہ کام پہلے کریں گے اس کے بعد بھوک لگے تو دیکھیں گے بھونگ ڈگی چھوٹنا پڑے گا پوری کرے گا چاہیے بھوک لگی سورہ سر پڑی اللہ ادھا یہ چودہ بھگتی گراج پڑے گا اللہ اسے پاس سے بچائے گا اس کے پڑوس سے کوئی پاس سے بچائے گا تیسروں کے صبح پڑھو کسی نے جاپ کو پڑھو یہ سب جب گئے نکل جاؤ کچھ بھی نکل جائے کچھ میں نکل جائے میں چاہتا تھا کی ہے یہ بھی یہ بھی لفظ سن لو تو اچھا ہے رات تو اپنی ہی ہے نا ہماری بھائی دوستو دیکھو بات یہ ہے تبدیل کا کام بہت نازک ہے ادھر سر نار کوئی ساتھ نہیں کام کے کرنے میں آدمی بچ بھی سکتا ہے تو بگڑ بھی سکتا ہے اس سے کدے تو ایسا بنے ایسا کتنا مشکل پیسے بگڑے پیسہ بگڑے ایسا کتنا مشکل اضافی کا مقبول یہ ہے اگر ساری دنیا کے اوپر اپنے اپنے تعلیم کو ڈال کر پیش کریں بار بار کر پیش کریں تو ہمارا پتہ بھاری ہو جائے گا پڑھ کے بار بار یہ کہا کہ فلانی امتیں اپنے آپ ہی بتائیں اور بھی بتائیں تو ہمارا پردہ بھاری ہو جائے گا جان کا کام یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے اس کے باوجود اس کا آپ کے کہتے والے کا شبہ ساری امتوں میں سب سے بڑے ساری ظالموں میں ہے ایک وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں ساری امتیں مل کر ایسا آدمی پیش کر سکتی اچھا تو میں یہ بات تھی کہ اسلام انتشار کو ختم کیا جائے اور وہ صاحب صاحب کہتا تھا اگر میں تم کو یوں ہو اس دروازے میں سے نکل جاؤں اور تم اس کے پاس ویسے سے نکلو میرے دیکھ بارہ کو بارہ چاہیے مانتے کیوں نہیں اور اس لیے کہ جہاں کا شعبہ کے زمانے میں قائم تھا دنیا میں سے زیادہ ٹھنڈا کی شروعات ہوا تو میں نے تمام باری کا عربیہ اس دن آگے بڑھ کر کام کیا ایسی اطلاع کی ایک کچھ اطلاع ان کو میں شمار کرنے لگے کیونکہ ایسے اس زمانے میں اول نمبر آدمی بڑے بڑے نجیز ہے ایک نے اطلاع کا کام کیا تو سو کے سارے دبا کو قربان کیا ایک نے کرشنا کا کام دوسرے کے دبا قربان کیا اور ایک نے اپنے سارے دبا قربان کیا ہمیں تو ایسا بہت برباد کیا کام کرنے والا ہمیشہ بے تجیب بنا کرتا کام کرنے والا ایسا بن گیا محمد میرے ساری سے نکل جائے گی اور اگر ہماری نہ ہوئے تو محمد ہماری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے اور نبی صاحب کا پورا یہی کام خیروں کا بھی اور بندوں کا بھی لانے والا خیروں کا بھی بندوں کا بھی لانے والا اس کام کے جو دوست ہوں گے کام سننے والوں کے اعتبار سے ہوں گے یہ کام اپنے اضلاع کا ہے اضلاع کا مفہوم اضلاع مدد ہوگا اضلاع تو ہم ان سے سب چیز سمجھیں گے سمجھیں گے کہ ہماری اصلاح کے لیے ضرورت ہے ذرا اصلاح کا مفہوم چھوٹا ہوگا تمہاری ہو جائیں گے اگر اصلاح کا مفہوم یہ ہے تیار آ جائے باہر آ جائے جماعت آ جائے اگر یہ مفہوم ہے سبق کی صلاح ہو کتنا ہوگی دو گھر میں نہیں جاگے پر بازی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی آدمی اس کام ہو کر بازی کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت جس آدمی جانے سے یا کام وجود سے ہو اور آدمی آ کے کام کرے یعنی جہاں کام سے ہو آدمی کام کرے ایک طبقہ ایسا ہوگا قربانی دے دے اصول کے مطابق وہ اگر وہ مدرسہ نہ آ جائے اور اگر نہ دے تو سرا نہ آئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد سارے مل جائیں دونوں میں فرق ہے ہم ہر کام کے دروازے کو یہ مدارے کے لیے واقعات کام ہے کہ ہم سنا دیں آپ کی سے یا نہ پیدا کرو کہ ہم محنت کریں اللہ ہماری اصلاح کر دیں کام کو جب اٹھایا گیا ہے تو اٹھانے والوں نے اپنے اصول سوچ کر نہیں دیے کی پاک سیرت اور مبارک اس کام کے اصول ہیں ایسی ایک تو وہ قبول کر لی جائے چکائی نہ جائے یہ بھی اصول ہے اللہ کے بات بات پہنچی کہ ایران ایران پر زمین کی بغاوت کر دی آپ نے تیاری لوگ فرمایا سب تیار ہے کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں یہ اصول ملے گا آپ نے تربیت فرمائی چل رہے سے تربیت فرمائی تھی اس بار دروازہ فرمائی ہے پرچہ دیا یہ تیزی تک چلو پیسہ کھولو جیسا لکھا ہو ویسا کرو اگر ابھی جیسے پرچہ پڑا ہے آج اس نے نکال دیا کیوں بھی دیا پھر میں لکھا تھا ایک خلاف پورا کے خلاف جائے چلے جاؤ بندے کچھ آدمی ملے ہو گئے ہو گیا پڑ گئی دی اب پھر کوئی کام کرنے والے نہیں کرے جب کام کرنے دیں تو کہاں جا رہے ہیں یہ آواز کچھ گئے بھی بھائی مرشد دو جو گلابی کے لیے چل دو مکان بیچ کر چل دو بانی وجود کے ساتھ کا حضرت میں سب چل دی ہے اتنا احترام ہے ہر وقت کا احترام بھی اسود میں داخل ہے اس لیے جو پہ کیونکہ دیکھیں صاحب کہا بھی جا رہے ہو یہ تو بتا دو اور چلنے کے بعد حضرت نے کیونکہ سب پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو سب کو ٹھہرا دیا جو نظام قائم تھا وہ تغیر کیا ایک آدمی جینا بلانا بیٹا علی یعنی کو وہاں کا بلا کر لو مشورہ کریں گے تو آدمی پیمنا بھیجے پیمنے کے بیٹھ کے پیسہ بھی بھیجے لوگوں کترے بھیج کے بچے والوں کو ملانا ہمارا کام کا تو مشورہ لے کے بیٹھ کے کام ہم نکل گیا کام کو ایک پہلے چھوڑ دی ہے پھر بچوا کہتے ہیں سب کی رائے کی تھی فرمایا میری بجلی کرا تیل کرا تیل اوبر اوبر ایک کرنا چاہوں تو وہ ٹھنڈے رہے گی اور کھڑے ہو کے کہا سب امیر کے ساتھ اور امیر بجروں والوں کے ساتھ اب کو روانہ کیا انہیں ضرورت بتانا سے کے ایسے یہ کہا راجدیو نے یہ کپڑا کافی قتل کیا قدم کی رائے نہیں ہے میرے باپ میں نہ رکھو ابھی نے سوچ رہے تھے کہ اب یہ ہو گیا پہلے وہ سوتے تھے سونے والے تھے یہ مولنے والے تھے اب وہ بولنے والے تھے یہ سننے والے تھے یہ اصول نہیں آ سکے پورے کام کرنے والوں میں یہ نہیں تھا کہ میں کام کرنے والا ہوں اگر سامان پاس جائے گی یہ بات بالکل نہ تھی مطلب میں جہاں تک پہنچا ہوا تھا ابو بکر کو جواب دیا بنے چھوٹے کرا رائے اللہ کیا پوچھا باقی مٹی یہ حضور سے کم بکرا پانی نہ جائے تو بے خطرہ اللہ لوگوں کے کاجی دینے والا نہیں مانا جا سکتا بجور کو کیوں مانا جائے گا کام کرنے والے ہیں جو بات یہ کہتے ہیں روڈ روڈ کے باغیچے ہیں بغیر شعبہ گھر کے چار آٹھ کلو میٹر ایک ہے کئی کے بعد سب روکا ہے سب بغیر بھی ترکیب کے نکلا جا سکتا ہو تو بغیر سب ایسے نکل جائیں گے ایسے آدمی اور بالکل بچے بنے ہوئے ہیں بات ایسا ہے میں ضرورت خوشی کا ہے اللہ میں ایسا بنا زمین اور آسمان کے نظام میں تدبیر کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تدبیر کے علاوہ کوئی اور بات ہے جس رومان درد وقت آ گیا مجھے انسان پر پایا جب میں تین تقبیریں کہوں گا پہلی میں پرسوں کر لینا دوسری میں تیار ہو جانا تیسری میں حملہ کر دینا اگر سب سے دم کو بھاگنا امین کہنا اے اللہ مسلمانوں کو بتایا تھا فرما سبان کی سعادت کے ساتھ کام کرنے کام کرنے میں سے کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کریں گے اور اصول اختیار کرے گا تو کفر کا ختم ہوگا تو آتے سب جو ہے وہ بدلے آئیں گے یہ جنگ دنیا میں ہدایت آئے گی یہ فربانی کی پہلی ضروریت ہے جس خدا آپ کو پہنچائے ہے بربانی کی ضروریت یہ ہوگی ایک دم جو کیسا بننا پڑے گا اس کا آپ کی جتنی نوعیت کر دیتے ہیں وہ ہر ایک میں ہو ایک فربانی سے تو بربانی کا جو تجار ہوگا تجار ہوگا تین چیزیں اسے دے دیے ہیں اب اس کا موقع نہیں اسے دے دی ایک فربانی کی کیا نوعیت ہے وہ نے زمین و آسمان کا نظام طے کیا ہے کوئی جائے اس جگہ دے وہ خدا کے نظام کے ہے خدا کے نظام سے یعنی ان والوں میں بات ہے کوئی سب کا اس پر آ جاوے تو من کی اطلاع ہو جائے تو اس جگہ پر پہنچ جائے پروانی کی سیڑھی پہ سیڑھی سیڑھی میں چڑھتے جاؤ چلتے چلتے اللہ کا اس کی سنوائی ہو جائے اللہ کا اس کی سنوائی ہو جائے امریکہ کے واسطے دو باتیں قربانی کے اعتبار سے پہنچو اور سورج کے اعتبار سے پہنچو اللہ ایک ان کی وہ قربانی ہے جن کی اصطلاح کو قابل کرا دے رہی ہے محمد اور یہ کے ساتھ کہ وہ قربانی ہے جو ان کی اصطلاح کو قابل کرا دے رہی ہے اس سے وہ کا جوڑ ہوا اب تم اٹھو گے قربانی میں قبان اور ان کی سے حاصل ہوگی ایک طرف تو بنوانے میں تسلسل ہو ایک موجود قائم ہو جس سے چلا آ جائے قربانی بغیر رسول کے بھی ہو جائے گی خدا کا تو قبول ہوگی وہ سلام والی قربانی ہوگی خدا تاجا کے رات بچنے کی دعا قبول ہوگی سارے بچے کو بغیر میں پھیلی ہوئی امت کی سدا سینکڑوں سے ہو جائے گی ساری بچے کو بغیر میں پھیلی ہوئی امت کی سینکڑوں سے ہو جائے گی کام کرنے والے کو رکھو گے کرتے کرتے وہاں پہنچائیں کہ خدا کے ہاں ان کی سنی جائے خدا کے ہاں سنی ہو جائے سنی جائے سنے دیویا کو بڑی بندے کیوں کہا وہ سن جاؤ سے جاوکیا میں استعمال کرائے گئے جن پر ساوک کو نے جذبات کی قربانی دینی پڑی چودہ سو صاحب آئے ہیں قربانی قربانی دی مکے میں کون کی وجہ چوتھا تو شراب آ رہے ہیں جی، یہ بڑی میں کہیں نہیں اب مار کر مکہ بتا کرنا وہاں پر چڑھتے چل رہا تھا کہا تو ان کی بات ساری ملکوں غریب آدر وہ فرماتے ہیں کے ایک سو تاریخ دیتا تھا ایسے ہیں جب آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو کو پکڑتے پکڑتے ہیں ہیں تو وہ یہ یہ بڑی بڑی پتہ ہے قدم دینا پتہ نہیں ہے ایسے سال میں رکھے میں تمہاری کے ساتھ دیتا ہوا چھت پر پہنچ جاؤں اپنی خامیاں تلاش کرو اپنی خامیاں تلاش کرو ہم اپنے ہمیں ابرے کو کام کر پائیں گے جب تک آپ یہاں سامنے رہیں گے کانٹریکٹر ٹرک رہنماری پر بات پیدا نہ ہوگی وہ جو پیدا نہ ہوگا اپنی رائے پہ اشار پیدا نہ ہوگا اس پوری امت پر قربانی دینی ہے اپنے لیے طے کرو کہ خدا خدا مجھے قربانی کے کمال پر پہنچائے جس قربانی میں رسول کے ساتھ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے ایک آپ اعتبار نہیں ہے یہ زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے چلا ہو جائیں گے بغیر اس اعتبار میں یہ کون کبار کو پہنچ جائے جن کی دن بالی خدا کے خدا کے فیصلے کرائے والوں میں بات پیدا کریں گے یہ صحیح ہے یہ کرو مکان کے ایک کونے میں بڑی رہتی ہے استعمال کرنی البتہ بیٹھے آ سکتی ہے تمہارا کام تمہارا دعوت کا کام تمہیں کام کرنا ہے یہ لہر بنانے کا کام ہے یہ پر جائیے تمہارا مشہور بتائے اتنا اتنا ہمارا خرچہ ہے دوستی کی دعوت ہے اور اپنے آپ کو ان امروں پہ ڈالنا ہے جن میں پڑھنے سے ہمارا ذہن بن جائے دل بہن جائے جس ذریعے میں دوسروں کو ڈالنا چاہتے ہیں دعوت بھی دی جائے گی تعلیم ذکر دعائیں کی جائیں گی اور رو کے بانٹا جائے گا میرے دل میں اتار پھر یہ بات والے دل میں آئیں گے سچ سے حساب سے یہ ہوگا آج ہمارا رخ آدمی ادھر جاتا ہے خدا کی کی طرف طرف آدمی نہیں جاتا کے پاس ایک آیا مانگ کر تو رکھا پاس کر کے کر آیا ہوں اب تم سے کہہ پا اگر تم نے کر دیا تو میں سب کو بات ارادہ وہ اصول میں رات سے آ سکتی ہیں اس آدمی کے بارے میں اصول پر جانا سب اس کے بارے یہ ہے سمجھ رہے ہیں اگر ہم کو لازم سمجھیں گے تو وہاں تک آدمی کی بات مانے گی جہاں تک کے خلاف نہ پڑ جائے جین کا بنانا ہمارے بنے سے نہ بنے گا جین بنانے والا خدا ہے ہمارا ذہن بن جاوے کہ خدا کے راستے سے ملے گی ملے گی یہ بھی محنت کرنے سے ادھر ملے گی آواز آپ آپ کو نکال جاؤ گے بنا بہت ملے گا دعوت کو اس کی ہے کہ وہ پن کر جائے امن پر بن جائے کہ وہ پن کر جائے امن پر بن جائے پر ہیں پر دعوت دینے والوں کو بن گیا ہے تو وہ پن کر بن جائے گا اگر دعوت دینے والوں کا جہن نہیں بنا ہے تو وہ پن کا بھی نہیں بنے گا جہن قربانی سے ہمارا بنے گا قربانی اخلاق کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ کے ساتھ ہو رہی ہے کبھی تمہارا زہر بنے گا اور زہر بننے کے بعد ہماری بحث ہماری بحث سے میں بات سے زہر بنے گا اور زہر بننے سے پہلے ہماری بات اس تک پہنچے گی پہلی آیت سے لے کر آگے آیت تک عزیز کے پہلے وقت سے لے کر آخری وقت تک ہمارا ذہن ہر عمل کا بن جاؤ اگر ذہن بنے گا تو مسلمانوں کی مراجوں کو چھپا بھی دے گا اب تو بنائی دیتی کب کھپا دیں گے اور اس تقاب ہے اس تک بار سے بھی بچے گا ساری دنیا سے سے یہ سو تعلق رکھتا ہے یہ سب سو سے تعلق رکھتا ہے اس بار سے آتا یہ کام ہے جس میں امت بنے گی سان پیدا ہوے گی سانٹ پیدا ہو تم محبت میں کام کرنے والے بن جاؤ محبت ایسے طبقے کا رام ہے جو ساری زبانوں کے سارے ملکوں کے ساری قوموں کے لوگ ہیں جو کچھ جادوں کے کھائی ہیں ان سب کا خدا کی طرف سے ایک ہی ضابطہ ہے دو ضابطے بھی نہیں اب وہ سب کے دو ضابطے نہیں یہ چاہیے دوسرے کا بنا امت کے مجھے بھی جب کہ سب ہی ایسا ہوگا خدا کا اور سب پہ چالو ہوگا جب عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا چیلنج دیا بہت کو باہر کے چالو کرائے آپ سب سے مطلب خاص سالوں کو لے کر آئے آپ سب سے کام سے خاص سالوں کو لے کر آئے اور خیر ہو کر سے مرے ہوئے تھے پہلا جو کسی نے کہا سچوں کے بارے چلا کر دو میرے ساتھ ایسا کرنے تھے تو آج ہوئے زمین کے سارے بندی جو آپ کے پورے اور آپ بھی ٹوٹتے اب ان اعتبار سے کام کرنا اس طرح تو اعتبار سے کام کرنے والے کرا دیے جاؤ پوری عمر کے کام میں جو کے اعتبار سے برکت والی آ کر پڑتی ہے اس وقت سارے بچوں کو چھوڑ کر لگانا قربانی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی یہ بنتی ہے کے کام کے اعتبار سے عزائم اور نیتوں کے اعتبار سے پہنچ کر کام کرنا پچاس تو آتا کام کرنا پوچھ چار لوا اور دوبارے کا دب تک پیسہ نہیں ہے آرام میں کام ملک میں کام علاقے میں کام شہر میں کام محلے میں کام یہ ہمارے کام کا دائرہ ہے جس کے ایک صورت یہ دیکھا ہو کچھ وہاں تک جانا ہے کچھ وہاں تک جانا ہے اس سے استفا پیدا نہ ہوگا جذبات کا ذہنوں کا جہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کچھ میں کچھ آ جائے یہ وہ ہوں گے جو ہر جگہ کام کرنے والے ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے وہ ساتھ لینے والے ہیں تو باہر نکل نکلے اجنتا نے کام کیا دعوت دی ابراہم کو کام کیا دعوت نمازوں جگہ ذریعے اپنا ذہن بنانا اور کر دعا مانگنا اللہ کی نمبروں میں تھی بتایا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اب اگر تم بیٹھ جاؤ یا امریکہ امریکہ ہے ایسا ایسا کام ہوا اب تو چار وہاں جگہ کرائے اب تو جان کر کام کرو ساتھی ملک میں پھر رہے ہیں اور میں شہر میں بول سکتے ہیں شہر میں کام کر رہے ہیں اور پھر سے بول سکتے ہیں اپنے بھارت میں کام کر رہے ہیں اب تو اپنا مسئلہ سلجھا رہے ہیں بتا تم کو توفیق دیں تم امریکہ کے پاس اور بتا دو اسی طرح آنے کے بعد میں وہ بھی خارج ہو گئے جلسوں میں آ گئے سامنے کے لیے کھڑے ہو گئے ادھر جلد آدمی بنتے رہیں گے لیکن جب گنا بنتا رہے گا یعنی بھگوان والی ایک جگہ تک ہے تو پھیل رہی ہے آدھا کے بیچ میں پھیل رہی ہے قربانی پہنچانی وہاں تک تھی جہاں سے پھیل رہا ہے ان کے کام میں تو ہو گیا انسان یہ لوگ چھوڑاتے تھے دعوتیں نہیں آتی تھی پچاس آتا تھا کام چل اچھا گیا جو اوپر چلنے کے واسطے وہ پوری نہیں جائے تو بڑھ جائے گی برماسی پیدا ہو جائے گی ہوائی جہاز کو اوپر اٹھانے کی چلا دیا پہلا بچن یہ ہے کہ تم باہر ہو آئے باہر کا کام ایسا نہ چکے چہرے آدمیوں کو دوبارہ ہیں جن کو تم نے خریداریوں سے گئے دوبار نے کام سکھایا وہ آدمی باہر گئے یہ آدمی ہیں والی بکرواجی کبھار پر پہنچ سکتے ہیں پڑھے یہ ہوگی پہلی دفعہ یہ ہے کہ اب آپ ساتھ ان کو کام کر کام کرنا ہے جہاں جان گے گئے ہوئے لوگ آئیں گے ایک وقت پہلے کا ایک وقت قربانی کا ہوتا ہے نرو کے بعد وہ روک خود آئیں گے وہ خود آئیں گے تو جی۔ آئے گی کوئی آدمی ملک میں دوارا ساسارتا اور دوارا ساس کا آپ کا دیکھ کا نہیں سیکھتا وہ تم سے واپس کا نقشہ نہیں سیکھتا اس علاقے میں جب آپ کے پیٹے سے پورے علاقے میں سارا دین نہیں آئے گا تمہارے علاقے میں پوری دین کی زندگی ہونی چاہیے تاکہ ہماری یہ بات ذہن بنا کہ بہت بڑے آدمی کا دیکھے گا اصل میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب بیچ میں دوبارہ خبر یہ بچہ دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں مجھے کبھی شرم جو بچوں گی بندے بی بچوں کا رقص تم ہاں، سے نہیں سیکھتا ہاں سب سے بڑا آپ نے ایک گھنٹہ نہیں سیکھتا بچوں میں سارا دین نہیں آئے گا بعض علاقے میں پوری دین کی زندگی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے کی بات سے ذہن بنا کہ بہت بڑے آدمی کا پیسے کا بھی اس علاقے میں دین سیکھنے کے لیے آنا چاہیے اگر تمہارے علاقے میں نہ ہوا تو وہ چلے جائیں گے اور پورا دین سیکھتے نہیں جائیں گے انہوں سے اندر دین ادھر سکھایا تھا نقل والا دین نقل سے سکھانا اور ایک ساتھ ایسا ہوا کہ سارے عرب کی جماعت آئی سارا مفہوم چار سال میں آ جاتا تھا اگر کتاب کو چنتا کرو تو دس سال میں بھی نہیں چنتا ہوگا اور اگر ایک بادشاہ بنا کر وہاں جا کر ڈال دو گے تو بیس پچیس دن میں جائے گا تو وہاں ملکوں میں یہ چیز کے لیے ان کو رجوع کرنا پڑے گا ان کے در پھر سمجھایا تھا کہ دین کے بغیر کامیاب نہیں ہوں ایک کام یہ سال سب کا ایک کام والا طبقہ کا بہت کم ملے گا سیکرے والا طبقہ بہت بہت آ سکتا ہے بہت آ سکتا ہے کب بڑا پل کم ملے گا ہمارے ساتھ کے سیکھے نگر سے کا ایک زمانے کا جو دین ہے جینے ہوا اب یہ بادشاہ بالکل نہیں جاتا جو رہا بھی صبح کا باہر جا کر کام کرنے والا ہے وہ یہ طے کرے کہ مجھے محنت کر کے اپنے ملک میں بادشاہ بلانا ہے جیسے یہاں کے لوگ اگر دین ٹھیک ہے زیادہ ملک میں علاقے میں شہر میں پہنچے میں دعوت دینے والے پر اب آپ ہمیں دوسرے میں سب کو سوچو تو کیا بتنا ہے ایک آدمی اپنی کا کبال اب ان لوگ یہ سوچے یہ پھر کام ہو جائے کوئی کرے کوئی کرتا ہے بربادی نہیں بنتی وہ تو بربادی ایسی بنتی ہے بہت ترجیح ہوگی جدھر بربادی دینے میں بربادی گروازی خود موجود ہو گئے وہ ترقی بنے گی ایک آدمی باہر آیا مسائل حالات بگڑے ہوئے اب اس کے ذمے ان کا کام آیا تو ساری بات کو زیادہ اچھے سے قبول کریں گے وہ کام کے کام کو جس طرح کو چھوڑ کر گئے وہاں سے آ کر انہیں لوگوں سے لگ جانا ہے بنا بنا کر ان لوگوں میں بھی لوگوں میں بھی روانہ کرنی ہے وہ جو میرے پھرتا ہے ان آگے بھی پیسے بھی بڑھانا دین کا وہ بھی رخ پیدا ہو اور باہر جانے والے ہیں ان کے لیے تیار کرنا یقین جانو یہ قربانی اس سے بڑی ہوگی مسئلے زیادہ ہونے کے باوجود کام کر رہا ہے وہاں جا کے عزیز منتشر ہے تو ان کا پہلے ریت کا مکان اور بزرگ کا آپ کو اٹھا اور بات آ جائے گا دادیا نویز بات کو چاہتا ہے یہ واپس آ کے اس طریقے سے کام کرے یہ بڑی قربانی ہوگی یہ دوسری سیڑھی ہوگی اب تیسری تیسری سیڑھی کیا کیا ہوگی دوبارہ ملک میں جانا نئے لوگوں کو بھیج دو ایک دفعہ جائے گا کرام ہوگا ابھی میں باقی رہے ان یعنی کے رجوع کو کام کے اندر لگا کے رجوع کرے گا کام لگا وہ چیز اور پر آئے گی دوبارہ جانے کا دوبارہ جانے میں کام زیادہ ہوگا زیادہ لگانا صحیح ہے آپ کے جانے میں قربانی اور مغربی پڑے گی آپ کے اندر زیادہ بڑھے گا نہ اب سارے ان کو اگر بھی دا بعد موجودہ آنے سے بات نہیں سکتے آپ کے بعد خوب کام ہو تو بار بار استعمال ہو گئے آج ان کے بچوں میں ان کے علاقوں کے شہروں کے عورتوں کے مسئلے بار بار استعمال ہو کام کرنے والے بنو تو وہاں کے اعتبار سے آدمی تیار ہو سکتے ایک دم کا ایسا دور ہو جائے گا جس کی قربانی اوپر تک پہنچ جائے یہ بارے میں کھولنے سے پہلے کہہ دیا جائے گا جنت میں چلے جاؤ دعوتیں تاکہ میں یہ بات نہیں جو ہو رہی ہے تاریخ سے پتا چل جائے گا کہ سیکھنے کا بات پیدا ہوا یا نہیں ایک تو یہ جو اردو پڑا ہوا وہ تعریف کرانے ایک ایک تعریف کرانے والا سیکھنے کا جان بنا دے بھائی بات جب بنے گی جب یہ یہ ہو قرآن کا کیا ہے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کرنے والے بن جائیں جو جو نہ پڑھے ہوئے ہو وہ سیکھنے والے بن نماز نماز پر پہلے برات برات ڈانٹے نہیں اب تم تعلیم آگے بڑھاؤ گے برا محلہ برا محلہ آنے لگا پورے شہر میں تعلیمیں چل گئی تب ایک بھی چل گئی ایک جگہ سب چل گئے شہر میں آ گیا اب اللہ تم کو پانچ روپئے होंगे क्योंकि gracias. میں تو باتیں آئیں گی جیسا معاملہ آپ کو جانا کام کرنے کرتے ہوئے پائے مجھے پیدا ہو کہ ہمارا اکرام کرے نہیں آنے والوں کا پورا اکرام سب کے ذمے ہے اس کے اندر بہت کمی دیکھ رہے بڑے ایسا ہوا میں کی شان ہے ہم آزاد کی ذرا تو فکر بھی رکھیں اگر ہمیں جمع کرنے کو کوئی بات نہیں ہے Bahariye Hamid Üstan verdi, başlar verdi, bilirken mülkekir Hamid. Yabar sen. Buraya bak, ya mekram kır. Buraya bak, peki bir ahme bir dekirin. Ama bir hırkırın. Şey Sonra izir. Arada dekir, doğru ahme bir gizdirdim. Ne kısırdı böyle, ben durmadan kapatırız. Ben ne yapıyorum? Ben izir bak, bir ahme bir dekirin. کہتے ہیں جی, یہ دو کام میں بڑے آج آجاد کے بچے آئیں گے یہ یہ آئے گئے اپنے کہتے ہیں پکا کے کھا لیں بدلا آسان بنے آسان ہے بھی آئے گی میں دو بار جائیں گے جب ہم اپنے آپ کو جیسا کر کے پائے تو یوں پیدا ہو سات پیدا اس کا بڑا کریں نئے والوں کا پورا گرام سب کے دن یہ بھی ضروری ہے لیکن بہت کمی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بہت مصیبت کا جو ہے کہ ہم کام کریں تو کچھ صحیح کام ہے ساری باتوں میں دوسرے بڑوں کو نئے آنے والوں کو بڑھانا ہے کام کرنے والوں کے کام کری مجھے علامات سے علامات سے یہ جو نئے آگے ہیں ان کا کرام کریں جو کچھ بڑا تمہارے پاس دیں ان کے اعتبار سے آنے والوں کا پہلے گرام کر دو اب اب آپ اس کا گرام ہے کہا جائے کہ اکرام پہ جائے اکرام آپس میں کر لیں یہ ذہن ہمارا پک جائے گا کہ ہم نے کام کیا ہے تو بات چیز ہوئے ہیں کپڑے ہوئے ہیں کھانا بیچنے کا اب ہمارا ہے تین تار دس اتار تھا مگر آپس کا اکرام نہ یہ دوست دیکھو میں نے چار چپل میں کہا سب کو ساری دنیا میں کچھ برچی میں بک جہانی پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے اس کو دیکھیں گے اور تو کیا کرو گے پہلے لوگوں کو کہیں گے کہ حضور کی محنت ہوگی اب آپ سب کو پہلے سسر آزاد ہو گئے آپ جو ہے حیدرآباد سے چکر لو میں نے کہا جب بات کی کار میں بیٹھے بنا نہیں گرسا ویسے صاحب بڑی بہتر بنے نام صاحب اور میں بھی میں نے کہا جب بات کی ہے ہم جو بیان کرتے ہیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں اگر ٹھیک ہے تو بہت ٹھیک اگر غلط ہو غلط تو میں نے اچھا تو پھر بیان کیا گلی میں چلتے چلتے تو بات ہے کہ منتو کیا مت کرنا گنگا جی نے بکری کا بت کیا تیرا مطلب کیا ہے چھ نمبر دعوت کہتے ہیں جیسے کہ دلوں کے دور اپنے حصے میں اپنے کوئی نہ بولے مجبور ہو گئے سب مجبور ہو گیا کوئی ہے خبر دے کر آئے وہ کوئی نہ بولا کہ آپ مشغول ہو کبھی کوئی ہے أبو زعماء يتبغل حكاني مرة يبدي حاضر يتعود شوي كأنه بدي كام كل بعض ليلا ليلا كام وبيرد اللي خاطة بدي بيصير إلى بعد فينا نفرض ضروري طبعا معي كان تقدر تقول كل بعض كذي بره كذا كذا كبارة معي ابو شکریہ نے کہا ایک کنکر جو ہے ہاں، بنو بنو کریزا کے ایک انصاری انصاری بتائیے تو کا نام بہت سردار نے بھی دیا ہے ہے چکا خبر دیں اجازت دیں تو ہمارا بھوک ڈال دو بھائی بات یہ کہ مسلمان جو یہی رہیں گے اگر یہ مسلمان تو عید بھی گئے اگر یہ مسلمان اس کے بعد چلے جائیں گے چھوڑ کے اگر یہ کری کیا آدمی ہو یہاں جن کا پہلائی اپنے آپ سے مدد کری جائے گی اگر باسی کے سردار نہیں ہوں گے تو تم لے لے جاؤ گے کرے ہاں یہ بات بات صحیح ہے کیونکہ دو چار سال زیادہ آپ لگے گا پھر وہاں کو چھپیان کی طرف گئے چھوڑیے کہ دیکھو وہ بنو کے لڑے دوسرا آدمی مانگے ہیں اور وہ کچھ ان کے ساتھ تو بات ہو گئی ہے لیکن رمضان بھی وہ تو بندر دار ختم کرے گی اللہ کے شاہ اب وہ چھپیا نہ پھر آپ دے جائے بدو کرے کے پاس کیا ہم راجو نا بنو کرے جانا کہ آدمی تو اس کے بعد تو پھر ہم نہ کریں گے ہم سر آدمی نہیں دیں گے جب ایسا کیا رہا آواز جائیے گئی کھانا کم ہو گیا نیا بابا کی وجہ سے پکا نہیں سکتے تھے نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں ٹھہرا ٹھہر جاؤ جب مجھے جب بھی دیے اور لوگ بھی اکھڑ گئے اللہ نے تھوڑا کو کر دیا اور ادا سڑک ابھی آپ رکھوا دیا